أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے ملک کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن ہیں مزین ہیں اب یہ چیز ہندوستان اور ایشیا سے نکل کر عالم اسلام کے چپے چپے میں پہنچ گئی ہے پہلے سیرت طیبہ اور میلاد کے جل سے جلوس ہندوستان پاکستان اور ایشیا میں ہوتے تھے اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ چیز عام ہو چکی ہے جلسے ہوتے ہیں مقررین کو مدعو کیا جاتا ہے قسمیں ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ ہم جئیں گے آقا کے لیے مریں گے آقا کے لیے ہم آقا کی ناموس کی حفاظت کریں گے ہم اپنی آل اولاد ماں باپ جان ملک ملت سب کچھ آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے ایک ایک ناک کے شیر پر خون چھن کر داد دی جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اب طلوع ہونے والا سورج محبت کا امن کا قرآن کا اسلام کا پیغام لے کر آئے گا اللہ کا کرنا بڑا عجیب ہوا کہ جن دنوں میں دعوے ہو رہے تھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائشی جلسے ہو رہے تھے اور عہد و پیمان لیا جا رہا تھا چیخ چیخ کر آپ پر مرنے اور مٹنے کے قسمیں کھائی جا رہی تھیں انہی دنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عاشقوں سے ایک کڑا امتحان لیا جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اس دھرتی میں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ماں تشا اون اللہ این اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا انسان کتنی ترقی کیوں نہ کر لے اور کتنی اونچی اڑان کیوں نہ اڑ لے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی قدرت کے بغیر مشیت کے بغیر ایک مچھر کا پر بھی ہل نہیں سکتا ایک درخت کا پتا زمین پر گر نہیں سکتا اللہ نے آقا کی شان کو بلند کیا یہ کہہ کر کے برا فاہ نہ ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا دنیا آپ کے نام کو مٹانا چاہتی ہے دنیا آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے دنیا آپ کے سلسلے کو منقطع کرنا چاہتی ہے اور دنیا عالم اسلام کے مسلمانوں کا رشتہ مکہ مکرمہ اور گنگد خزرا سے توڑنا چاہتی ہے اللہ نے دو ٹوک جواب دیا جب سرور کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جن کا نام مختلف طور پر لکھا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں کہیں طیب کہیں طاہر اور کہیں قاسم کہیں عبداللہ تھے ایک ہی بیٹے بعض علماء نے کہا آپ کے الخاب تھے یہ انتقال ہو گیا مکے کے کافروں میں اور دشمنان رسول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ خاندان لڑکوں سے چلتا ہے حسب نصب لڑکوں سے چلتا ہے اور وہ لوگ جشن منانے لگے کہ آپ کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو گیا آپ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ایک لڑکا ملا تھا وہ بھی انتقال کر گیا اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دو ٹوک جواب دیا انا آ توئنا کل کوثر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بچے کو کیا لیا طیب طاہر قاسم عبداللہ کو کیا لیا ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں فسلی لے ربی کا ونہر اتنی بڑی نعمت پیغمبروں نے مانگا نبیوں نے مانگا سوا لاکھ مرسلین نے مانگا صاحب کتاب نے مانگا ہم نے نہیں دی اور یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے ہم نے آپ کو دی ہے انا آپنا کلگوسر فصل لی لی کا بندر آپ شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے اور جن لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ کا حسب آپ کا نصب آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا ان نشانیا کا حول ابتر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کہا کہ آپ کا حسب آپ کا نصب آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا یقیناً ان لوگوں کے سلسلے ختم ہو گئے ان کا حسب ختم ہو گیا ان کا نصب ختم ہو گیا آج دنیا میں ابو جہل کا خاندان نہیں ہے آج دنیا میں ابو لہب کا خاندان نہیں ہے آج دنیا میں اتبا کا خاندان نہیں ہے آج دنیا میں شیبہ کا خاندان نہیں ہے آج دنیا میں عبداللہ ابن نے ابن سلول کا خاندان نہیں ہے آج دنیا میں آخا کے راستے کے اندر کاٹے بچھونے والے کا حسب و نصب نہیں ہے آج دنیا میں تائف کے وہ لوگ جنہوں نے آقا پر پتھر برسائے تھے ان کا خاندان اور ان کا حسب و نصب نہیں ہے اے آقا آپ خوشی منائیے آپ شکرانی کی نماز پڑھیے آپ قربانی دیجئے کہ آپ کا دشمن کا حسب نصب ہم نے ختم کر دیا اور ان کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ تبارک تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ بنایا اللہ اگر چاہتے گالیاں دینے والوں کو گالیاں دینے سے پہلے ان کے وجود کو ختم کر دیتے راستے میں کاٹے ڈالنے والوں کو ڈالنے سے پہلے ان کے ہاتھوں کو مفلوج کر دیتے اللہ اگر چاہتے تائف کی سرزمین کے اندر وہ پتھر اٹھنے سے پہلے ان پتھروں کو پہاڑوں سے ملا دیتے اور ان مارنے والوں کو تائف کے دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ان کے وجود کو ختم کر دیتے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر پیغمبروں کے ساتھ آزمائشیں ہوں اللہ کی مرضی یہ ہے حق کے ساتھ امتحان ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حق اور باطل کا آپس کے اندر باریکا ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی جنگ ہو اللہ کی مرضی یہ ہے اہل نار اور اہل نعیم کا آپس کے اندر مقابلہ ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر دن اور رات کا سنگم ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر میل فیمیل کا سنگم ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں کڑوا اور میٹھے کا سنگم ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا آپس میں حق و باطل کے مارکے سے پہچانے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ابو بکر کون ہے ابو جہل کون ہے ابو لہب کون ہے فاروق کون ہے عثمان کون ہے جب تک یہ مقابلہ نہیں ہوتا حق نکھرتا نہیں حق کے نکھرنے کے لیے اور حق کے روشن ہونے کے لیے اللہ نے کائنات میں نظام چلایا ہے اللہ تعالی آسمان سے روٹی بنا کر دے سکتے تھے اللہ نے دیا حضرت عیسیٰ سلاط و السلام حضرت منہ علیہ سلاد وسلام کو آسمان کا دسترخوان دیا من و سلوا دیا جنت کی نعمتیں آئی وہ اللہ قادر مطلق ہے لیکن اللہ نے نظام یہ چلایا کہ دنیا میں کھیتی باڑی کی جائے اس میں کیڑ مار دوائی ڈالی جائے اس میں کھاد ڈالا جائے اس میں بیج ڈالا جائے اس میں ہل جوتا جائے اور کاشت کے لائق زمین کو بنایا جائے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ بغیر ابو جہل کے حق کو نکھار سکتے تھے اللہ بغیر ادوا اقبا بن ابی مویت کے آپ کے وہ چہرے انور جو چاند سے زیادہ روشن اور ہرو غلمان سے زیادہ چمکدار تھا اقبا بن ابھی مویت پر روک لگا سکتے تھے کہ اس کے تھوک کے ذرے آقا کی طرف نہ آ سکیں لیکن اللہ کا دستور اللہ کا قانون اس کائنات کے اندر یہ ہے کہ حق باطل سے متصادم ہو ٹکرائے بدر پیش آئے عہد پیش آئے اسلام اور کفر کی آپس کے اندر لڑائی ہو سچ اور جھوٹ کا آپس میں مقابلہ ہو طاقت اور کمزور کا آپس میں ٹکراؤ ہو تب نہ پتا لگے گا کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے حق و باطل کے معرکے کے بعد پتا لگے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے صدیق اور ابو جہل کی تصادم کے بعد اور جھگڑے کے بعد پتا چلے گا صدیق کی صداقت کیا ہے اور ابو جہل کی جہالت کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی سمندر کا جھاگ برابر ریت کے ذرات کے برابر ستاروں کی تعداد کے برابر اور دنیا بھر کے آدمیوں کے سر کے بالوں کے برابر گناہ لے کر آئے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو گناہ لے کر آ تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری مغفرت زیادہ ہے لیکن جو آقا کی شان میں گستاخی کرے گا جو آقا کی شان کے اندر بے ادبی کرے گا خود اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام کے ذریعے سے کلام پاک جو نازل فرمایا پیغمبروں کا نام کتاب کے ساتھ آپ نے فرمایا یا یا یا عیسیٰ یا ابراہیم یا موسا پیغمبروں کا نام لے لے کر پکارا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ایک آیت آپ نہیں بتا سکتے ایک جز کلام پاک کا ایک ذرہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کو یا محمد کہہ کر کتاب کیا ہو اللہ کی مخلوق ہے آقا اللہ سے بڑا درجہ نہیں ہے قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو یہ بتانے کے لیے میرے محبوب کا مقام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے میں خود اتنا لحاظ کرتا ہوں کہ میں نے تمام پیغمبروں کا نام لیا یا قیل کتاب اے یحییٰ کتاب کو لے لو یا موسا یا ابراہیم یا عیسیٰ اللہ نے نام لے کر پکارا لیکن جب آقا کو پکارنا ہوتا یاسین پکارنا ہوتا توحا پکارنا ہوتا یا یوہل مزمل پکارنا ہوتا یا یوہل مدثر پکارنا ہوتا اقرا بسم ربک الذی خلق کتنے پیار سے پکارا کتنے لاڑ سے پکارا ماں باپ اپنے بچے کو جب پیار کرتے ہیں بچے کا نام قاسم عبداللہ اللہ طیب ہوتا ہے نام لے کر نہیں پکارتے میرے جگر کے ٹکڑے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہزاروں نام سے ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے ایک ماں اپنی اولاد پر کیا مامتا نچھاور کرے گی رب کائنات ہزاروں لاکھوں پیار کے ناموں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا لیکن کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا یہ مقام بتانے کے لیے لیکن کانٹے بچھائے گئے تائف کی سرزمین کے اندر لہو لہان کیا گیا اقبا بن ابی مویت پیدا ہوا پیدا کرنے والا کون ابو جہل پیدا ہوا پیدا کرنے والا کون ابو لہب پیدا ہوا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آخا نے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جوڑا اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو ابو لہب نے کہا میں نے تو سمجھا تھا بہت اونچے پیغام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تب بن لگا علی ہزار جمع تنا ابو لہب کو زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی دماغ میں سوچنے کی طاقت کس نے دی یہ رب کائنات کا منشا تھا یہ پیدا کرنے والے کی مرضی تھی کہ آقا کی شان کو بلند کرنے کے لیے آپ کے راستے کے اندر ابو لہب پیدا کیے جائیں ابو جہل پیدا کیے جائیں ورنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ آپ کو جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سطح میں آپ کی کوک سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ کے سطح میں کائنات اللہ نے منور کیا اللہ آپ کی قبر مبارک کو منور فرمائے اور روشن فرمائے حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے گود میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک بادل سے روشنی نمودار ہوئی اور کچھ چیزیں وہاں سے آئی نورانی اور میرے گوشت سے بچہ غائب ہو گیا میں پریشان ہوئی حیران ہوئی ماں کے گوشت سے بچہ جانے کے بعد ماں پریشان ہوتی ہے حیران ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ بادلوں کے اندر ایک نور سیر کر رہا ہے اور عرش سے آواز آ رہی ہے جاؤ دنیا کے ذرے ذرے کو بتا دو کہ میں اس کو چمکانے والا ہوں جو اس کی چمک کو جو اس کی نورانیت کو جو اس کے نور کو تسلیم نہیں کرے گا وہ خاک ہو جائے گا یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ماں کی گود میں آخا کے مقام کو اتنا بلند کیا اتنا اونچا کیا روایتوں میں آتا ہے سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگی روایتوں میں آتا ہے ایک سال تک پوری کائنات میں جس سال آخا اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی برکت کے سطح میں پوری دنیا کے اندر ایک سال تک ہر ماں کو لڑکا دیتا رہا تاکہ آقا کی قدر کو پہچان سکے آقا کی منزلت کو پہچان سکے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ابو جہل ایک مرتبہ اس نے اپنے سرداروں کے درمیان عہد لیا وعدہ لیا کہ محمد استغفر اللہ میرے سامنے رحاظ سجدہ کرتے ہیں اور ناک اللہ کے دربار میں رگڑتے ہیں اب کی مرتبہ اگر میرے سامنے حرم محترم میں آ کر اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے میں اپنے پیروں تلے ان کو رون کر رکھ دوں گا اور ان کی گردن کو نسل کر رکھ دوں گا یہ کہہ کر دعوے کے ساتھ ابو جہل اٹھا کون تھا ابو جہل کو روکنے والا جو سپریم کورٹ کا جج تھا وہ مکہ مکرمہ کا چیف منسٹر تھا وہ وزیر اعلیٰ تھا وزیر اعظم تھا اس کا حکم چلتا تھا اس کی بات چلتی تھی کس کی ہمت تھی کہ اس کے قدم کو روک سکے گیا آخا سجدے میں تھے چند قدم جانے کے بعد قدم دٹ مگائے لوٹ کر آیا دوستوں نے کہا ابو جہل کیا بات پیش آئی کہنے لگا آخا کی طرف میرے قدم بڑھ رہے تھے اور میری نیت تھی الز بلّہ کہ میں اپنے قدموں سے آپ آخا کی گردن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مسل کر رکھ دوں گا آپ کے وجود کو ختم کر کے رکھ دوں گا نہ رہی باس نہ رہے گی بانسری اس لیے میں آگے بڑا تو میں نے دیکھا کہ یہ آگ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہی ہے میرے معبودوں کی قسم کہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا وہ آگ مجھے اپنے لپیٹے میں لے لیتی یہ حفاظت فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حفاظت کرنے والا رب کائنات کیوں لوگوں کو کہا مشرکوں کی زبان سے نکالا کہ ساحر کا لفظ نکالا شاعر کا لفظ نکالا کاہن کا لفظ نکالا اور اتنا نکالا اتنا نکالا اللہ کو رحم آیا اللہ کو ترس آیا اللہ نے کہا لا اللہ کا باقی ان نب سکا اللہ رحم علم حدیثی اصفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ ان پر اتنا پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے آپ اپنے وجود کو مٹا کر رکھ دیں گے اللہ نے ان کا جواب دیا وما ہوا بکول شاعر ولا بکول کاہن نہیں لوگو نہیں لوگو یہ شاعر نہیں ہے یہ کاہن نہیں ہے یہ جادوگر نہیں ہے کیا رب کائنات قادر مطلق نہیں تھا ابو جہل کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کیا رب کائنات قادر مطلق نہیں تھا ابو لہب ادبا اور شیبا کی کارستانیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا رب کائنات قادر مطلق نہیں تھا کہ تائف کے لوگوں کے پتھر تائف کے پہاڑوں کے ساتھ ملا کر جام کرنے کے لیے سب کچھ قادر مطلق تھا اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا کے اندر اہل اہل نعیم کا مارکا وجود میں آتا ہے نمرود اور ابراہیم کی جنگ چلتی ہے موسا اور فرعون کی جنگ چلتی ہے اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ ان کے ہماریوں کی جنگ چلتی ہے اور موسا بنو اسرائیل کا مارکا پیش آتا ہے بدر آتا ہے عہد آتا ہے ہنین آتا ہے تبوک آتا ہے اس کے بغیر حق کو نہیں پہچانا جا سکتا ان مالکوں کو عبور کیے بغیر ان جو ہے قربانیوں کو دیے بغیر جنت حاصل نہیں کی جا سکتی یہ اللہ کا دستور ہے میرے اللہ نے فرمایا اب حسب تم ان تدخلوا الجنت ولما مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا ما متى نصر الله الا ان نصر الله قریب کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت بیٹھے بٹھائے مل جائے گی ایسی جنت جو جورو کی غلامی کے ساتھ ملے وہ تمہیں نمرود کی جنت تو مل سکتی ہے شداد کی بلڈنگ تو مل سکتی ہے قانون کا خزانہ مل سکتا ہے فرعون کی سلطنت مل سکتی ہے خدا کی بنائی ہوئی جنت ملنے کے لیے ہم حسب تم مثل الجنتا خلو کم مسل بدر سے تمہیں گزرنا پڑے گا سے تمہیں گزرنا پڑے گا سے تمہیں گزرنا پڑے گا بھی سے تمہیں گزرنا پڑے گا یوسف کی سنت قید خانے کی تمہیں ادا کرنی پڑے گی اولاد بھی رہے مال بھی رہے بیوی بھی رہے مکان بھی رہے زمین بھی رہے جائیداد بھی رہے لاٹھی ٹیک تا بوڑھا بھی رہے بوڑھا باپ بھی رہے اور چشمہ لگا دی یہ جو ہے اندھی بابی رہے مبارک ہو تمہیں شداد کی جنت مبارک ہو تمہیں نمرود حامان اور قارون کا خزانہ اللہ کی جنت تو نہیں مل سکتی اللہ کی جنت کے لیے صدیق کے راستے پر چلنا پڑے گا عثمان کی شہادت کو اپنانا پڑے گا علی کی شجاعت کو اپنانا پڑے گا فاروق کی عدالت کو اپنانا پڑے گا عثمان ضنارائن کی حیا اور شرم کو اپنانا پڑے گا ابو بکر صدیق کی صداقت کو اپنانا پڑے گا حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کو اپنانا پڑے گا ان کے دروازے حضرت علی کے ان کے راستے پر چلنا پڑے گا ان کو چھوڑ کر اگر کوئی جنت پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ و سلام آنے کے زمانے میں دجال ایک جنت لائے گا تمہیں وہ جنت تو مل سکتی ہے دجال کی تمہیں امریکہ کی جنت مل سکتی ہے تمہیں ماڈرن برطانیہ کی گورے انگریزوں کی جنت مل سکتی ہے تمہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا تمہیں ماحول سے گزرنا پڑے گا تمہیں جامع شہادت نوش کرنا پڑے گا تمہیں جامع شہادت کی تمنائیں کرنی پڑے گی تمہیں سامنے دنیا پیشاب کے قطرے سے زلیل دکھائی دینی پڑے گی تمہارے سامنے اولاد کا کوئی مقام نہیں دین کے مقابلے میں ماں باپ کا کوئی مقام نہیں آقا کے مقابلے میں کیا آقا نے نہیں فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حت اکونا احباہی لم من و والدی والناس وہ تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے ماں کے مقابلے میں تمہارے باپ کے مقابلے مقابلے میں تمہاری اولاد کے مقابلے میں تمہارے خاندان قبیلے کے مقابلے میں تمہاری زمین اور جائیداد کے مقابلے میں محبوب نہ ہو جاؤں بیویوں کی غلامی کرنے والوں اولاد کے نیپکن ڈالنے والوں حدیث ڈالنے والوں پیشاب پاخانہ صاف کرنے والوں شداد کی جنت اور تمہیں دجال کی جنت تو مل سکتی ہے محبوب کی جنت آخا کے عرش کا سایہ اگر تمہیں چاہیے تو بدر کو گزرنا پڑے گا انہیں سے گزرنا پڑے گا اس کے بغیر جو ہے ناممکن ہے اللہ نے یہ دستور دنیا میں چلایا اور یہ چلتا رہے گا کلا اخبار کے اندر آقا کی توہین بھی ڈکن ہرال کے اندر آج سے کچھ سال پہلے کچھ معاملہ ہوا ڈنمارک میں کارٹون بنائے اور انٹرنیٹ کے اندر آخا کی شبی کو بگاڑ کر پیش کیا گیا آخا کی توہین کی گئی مجاہدوں کے کارٹون بنائے گئے یہ بنائے جائیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہوتا ہے یہ ہمیں جگانے کے لیے ہوتا ہے میرا رب بابری مسجد کی شہادت سے پہلے جو لوگ بابری مسجد کے قاتل بن کر گئے تھے میرا رب جو اپنے کعبے کو بچانے کے لیے اصحاب فیل کو بھیجا تھا وہ مر نہیں گیا تھا اس کی قوت کم نہیں ہو گئی تھی اس کی طاقت کم نہیں ہو گئی تھی وہ کعبے کو بچانے والا وہ آخا کے سجدے کی حفاظت کرنے والا آنکھ کی حسار پیدا کرنے والا وہ بی بی آمینہ کی گود سے لے جا کر آخا کو عالم بالا کی سیر کرانے والا وہ قادر مطلق تھا وہ قادر مطلق ہے وہ قادر مطلق رہے گا اللہ لا الا اللہ الحی القیوم آیت الکرسی کے اندر فرمایا وہ ہئی ہے وہ قیوم ہے لاتا سنتوں نو اسے نیند آنا بے ہوشی آنا دور کی بات اسے اون بھی نہیں آتی دنیا کے وما تس من تو اللہ لموہا ایک پتا گرتا ہے اس کے علم میں وہ بات ہوتی ہے پتے گرنے کی علم میرے رب کو ہو حمل گرنے کا علم میرے رب کو ہو بابری مسجد کی شہادت میرا رب نہ جانے بیت المقدس کے اندر یہود و نسارہ کے اسرائیلی کتوں کے ناپاک قدم پڑے میرا رب نہ جانے اصحاب فیل پر اصحاب فیل پر اب اللہ تبارک تعالیٰ ابابیل کو بھیج کر نیست و نابود کرنے والا لنگڑے مچھر کو نمرود کی ناک میں داخل کرنے والا دریا کے اندر کو غرق کرنے والا قوم نوح کو طوفان بھیج کر تباہ اور برباد کرنے والا قوم لوت کی بستی کو لٹنے والا بابری مسجد کی شہادت کے وقت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے وقت اور شوز کے اور جوتوں کے تلووں کے اندر اللہ رسول کا نام لکھتے وقت پرانے شریف پر گولی چلتے وقت اور یہود و نصارہ اسرائیلی کتوں کے پیروں تلے کلام پاک آتے وقت وہ سب کچھ کر سکتا تھا کرنے پر قادر مطلق تھا یہ ہو ہی رہا ہے ہمارے امتحان کا امتحان ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہمارے عشق ہمارے محبت کا امتحان ہے تمہاری آبرو لٹتی رہے گی کب تک تم میمورینڈم دیتے رہو گے ایک دستور بن چکا ہے ایک رسم بن چکا ہے بیٹی جوان ہوئی مداوت کا سہارا لیا گیا رشتہ طے ہوا شادی محل ایک سیریل ہے کہ پہلے مداوت کا سہارا شادی محل کو بکنگ کی گئی پھر جوڑے جہیز کی بات کی گئی محل کو طے کیا گیا رقے کو چھاپا گیا اور پھر ولیمے کو کیا گیا جیسے سیریل نمبر کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے بلڈنگ کو بانا جاتا ہے پہلے پائے کو ڈالا گیا سوکھے سوکھا رکھا گیا پلروں کو ڈالا گیا دیواروں کو اٹھایا گیا مولڈنگ کو ڈالا گیا پھر سوکھنے دیا گیا ہمارا معمول بن چکا ہے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرے ہمارا معمول ہے فوراً ایک امیر ہم میں کا اٹھتا ہے ایک ملا میں کا اٹھتا ہے ایک وائز ہم میں کا اٹھتا ہے اور ایک صبر کے کنگن یہ چور بازار کے اندر ملتے ہیں ان صبر کے کنگنوں کو ان چوڑیوں کو نوجوانوں کو پہنایا جاتا ہے صبر سے کام لو صبر سے کام لو آخا کی عزت کے پرخچے اڑ جائیں آخا کی گالیاں دی جائیں آقا کی ازباج متحرات جن پر ہماری ہزاروں لاکھوں کروڑوں مائیں ان کی آبرو اور ان کی زندگی کے ایک سجدے پر قربان ہو ان کو گالیاں دی جائے ان کے صحابہ پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور ایک خبیص ہمارے آقا کے جو ہے عظمت اور عصمت کی چادر کو چاک چاک کیا جائے صبح پہلا پیغام اخباروں کے اندر اور کڑا نیوز چینلوں کے اندر صبر کا آئے گا اور پھر یہ کہا جائے گا صبر کے دامن کو نہ چھوڑو اور پھر اس کے بعد کچھ قطار بندے ملا اور داڑھی والے نقلی ملا گورنر کے گھر پر نظر آئیں گے بھیک مانگتے میرے آقا کو بچا لو میری بخاری کو بچا لو میری اماں عائشہ کو بچا لو میری بہن فاطمہ کو بچا لو ام کلثوم کو بچا لو صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ابو جہل سے بھیک مانگی جاتی تھی یا ابو جہل کے لیے کوئی دھنے منے ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے والے بچے ماس اور موبض حضرت عبد الرحمان عوف کو پوچھا بدر کا ماری کا تھا چچا جان بتائیے ابو جہل خبیز کہاں رہتا ہے بچے بچے کے دل میں آقا کی محبت تھی بچے بچے کے دل دل میں جذبہ تھا میرے آقا کو جس نے دیدا دکھایا آنکھیں دکھائی آج میں ان انگلیوں سے ان آنکھوں کو نکال دوں گا جس نے قدم بڑھائے ان کے ٹانگ کاٹ کر رکھ دوں گا جس پہ گالیاں دی آج زبان کاٹ کر رکھ دوں گا اٹھاؤ بدر کا واقعہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں جاؤ جاؤ چھوٹے سے نابالغ بچے ہو تم کیا کر لو گے وہ شیر دل ہے اور وہ بہادر ہے چچا جان ہم نے یہ نہیں پوچھا تھا ہم نے فتوا نہیں لیا تھا کہ ابو جہل کی طاقت کا پیمانہ کیا ہے اور قوت کا پیمانہ کیا ہے ہم نے یہ پوچھا تھا میرے آقا کے جس میں اطہر پر جس پر چاند اور سورج شرماتے ہیں جس پر و غلمان شرماتے ہیں کون اوجھڑی پھینکنے والا تھا کون کاٹے ڈالنے والا تھا کون آپ کو شاعر اور شاعر اور مجنون ہم نے یہ پوچھا تھا ہم نے اس کی طاقت اور اس کی مردانیت اور اس کی جوامردی کے جوہر ہم نے پوچھے نہیں تھے تو حضرت عبد الرحمان ابن آؤ فرماتے ہیں ہم نے ابو جہل کا پتا بتایا ننے منے بچے تھے پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا فتوا لینے کا وقت نہیں ہوتا ماں کی آبرو لوٹی جائے امیر شریعت سے فتوا لیتے ہو بہن کی آبرو لوٹی جائے بیوی کی آبرو لوٹی جائے ڈاکو آ کر تمہاری بیوی کی چولی نکالے لنگا اٹھائے عزت و آبرو کے پرخچے سے اٹھائے دارلوم دیوبند کے مفتی کو فتوا کر کر لے کر پوچھنا کہ میری بیوی کی آبرو کی لٹو ہونے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تیرے گھر کی کوئی اینٹ اٹھا لے تیری جائیداد کوئی ضبط کر لے اور تیری بیٹی کو کوئی داماد ستائے دارالفتا سے فتوا لے کر پوچھنا کہ اس داماد کے ساتھ شریر نقطۂ نظر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے دارلوم دیومن قائم ہو کر میرے خیال میں ڈیڑھ سو سال کا عرصہ ہو گیا دارلوم دیومن ایک ایک تاری کا ریکارڈ رکھتا ہے ایک ایک استفتا کا ریکارڈ رکھتا ہے ایک ایک سوال و جواب کا ریکارڈ رکھتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ دارلوم دیوبند کے قیام سے لے کر آج جمعہ ایک بج کر پچیس منٹ تک میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کے مے کے لال نے یہ استفتا طلب نہیں کیا کہ میری بیوی کے لٹوروں کے ساتھ میرے مال کے ڈاکوؤں کے ساتھ میری ماں کی آبری لوٹنے والوں کے ساتھ کس امیر شریعت سے کیا فتوا لوں کس ملا سے کیا نصیحت سنو صبر کی چوڑیاں اور صبر کے کنگن اور عورتوں کے لباس کس بازار میں ملتے ہیں میں بغیر دیکھے رب کائنات کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ہم جورو کے غلام ہیں اس لیے ہمیں دنیا چاہیے ہمیں مال چاہیے جس پر آخا نے پیشاب کر کر دیکھا نہیں جسے اللہ نے پیدا کر کر تھوک کر لانت کی نگاہ سے دیکھا نہیں اور جو ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں تم پوچھو اس دنیا کی محبت تمہارے سامنے ہے آقا کو گالیاں دی جائیں انتظار کرو امیر شریعت کے حکم کا انتظار کرو نام نہاد جماعتوں کا جمیتوں کا وہ جماعت گئی گورنر کے پاس ہم کیوں نہ جائیں وہاں آخا کے عزت کے پرکھے اڑتے رہے وہاں توہین ہوتی رہے وہاں تجلیل ہوتی رہے مدینہ منورہ کے اندر ایک ولد امے ولد اس کو کہتے ہیں آخا کے زمانے کے اندر جو بانیاں ہوتی تھیں میدان جنگ کے اندر مال غنیمت کے اندر جو لونڈیاں ملتی تھیں ان سے وہ تعلقات مالک قائم کر سکتا تھا جو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں آج کی نوکرانیوں کے ساتھ وہ نہیں کیا جا سکتا وہ باغیوں میں اور آج کی نوکرانیوں میں فرق ہے اس کو ان باغی کے ساتھ جب حمل ٹکتا اور اس سے بچہ پیدا ہوتا تو اسے عزت دی جاتی اور اسے باندھی نہیں کہا جاتا اسے لونڈی نہیں کہا جاتا اس کے احکامات میں تھوڑا فرق آ جاتا اسے ام ولد کہا جاتا تھا کہتے ہیں مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر ایک ام ولد حاملہ تھی جس کے پیٹ کے اندر جو موتیوں جیسے بچے تھے اچانک صبح میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں کے اندر گوشوں کے اندر یہ ہوا کی طرح یہ باز گشت ہونے لگی یہ خبر پھیلنے لگی کہ کسی نے اس کے پیٹ کے اوپر ایک زبردست ہتھیار رکھ کر پیٹ کو کچل دیا حمل کے زمین معصوم بچوں کو موتیوں جیسے بچوں کو نکال کر اس کے برف سے اڑا دیے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا سب رحم کی داد دے رہے تھے سب اس کے ساتھ رحم و کرم کی بات کر رہے تھے حقیقت کا کسی کو پتا نہیں تھا فجر کی نماز ہوئی سرور کو نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو جوڑ لیا فرمایا سچ سچ بتاؤ کہ آج رات ایک مڈر ہو گیا آج رات ایک ام ولد کا قتل ہو گیا ایک حاملہ عورت سے جنین کو نکالا گیا اور اس کی برق سے اڑا دیے گئے سب صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے ایک نابینا صحابی ایک اندھے صحابی پیچھے سے اٹھے اور مجمے کو پلانگتے ہوئے آخا کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی دے دیجئے مجھے درگزر کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں نے ہی ہی نے نے اس اس کا کا خون کیا اور میں قتل کیا آخا نے فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا وہ صحابی نابینا کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ آپ کی برائی کیا کرتی تھی آپ کی مذمت کیا کرتی تھی آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی میں نے ایک رات سمجھایا اور دوسری رات سمجھایا جب نہیں مانی تو تیسری رات میں نے ایک خون کار ہتھیار کو لیا سو رہی تھی اس کے پیٹ پر وہ برکچہ مارا اور وہ پنجا مارا کہ بچک کر رہ گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی آخا نے فرمایا کہ نے وہ کام کیا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا ہے آخا موجود تھے مدینہ موجود تھا دار القضا موجود تھا کار موجود تھا آقا کے حکم کے بغیر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی اور دار نہیں چل سکتا تھا انہوں نے نہیں پوچھا انہوں نے مسئلہ دریافت نہیں کیا عشق مسئلہ نہیں پوچھتا محبت مسئلہ نہیں پوچھتا جذبات مسئلہ نہیں پوچھتے ایران جس نے سلمان کے سر پر سلمان ردی کے سر پر اس نے کئی لاکھ ڈالر کا انعام دیا ہمارے علماء نے غلائی کو اس لیے ملون کہا مردود کہا کہ تو نے عزمت مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں ڈالر کا اور جو ہے کروڑوں ڈالر میں خریدنا چاہا تیری فوج کو کیا ہو گیا تیری مملکت کو کیا ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کے تعلق سے ہمارے علماء نے جہاد کیا ان کو اسلام سے خارج کیا خمینی کو گالیاں دی باوجود یہ کہ خمینی نے تسلیمان ایران نے شیعہ نے تسلیمہ نسرین کو اور خمینی نے سلمان رشدی پر انعام رکھا ہمارے علماء نے کہا محبت رسول اور حضرت مصطفیٰ کا تقاضا انعام رکھنے کا نہیں تھا تقاضا یہ تھا اپنی ملٹری کو جھونک دیتا اپنی طاقت کو جھونک دیتا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر کاب بن اشرف یہودی تھا ہمیشہ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا بکواس کیا کرتا تھا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا صبر کا پیمانہ جب حد سے آگے گزرا آخا نے فرمایا من کاب اشرف قوم بن اشرف آج بھی اس کمینے مردود مقتول جہنم رسید کتے کے قلعے کے اثرات مدینے طیبہ کے اندر موجود ہیں اگر زمین کو کہا جائے وہ خون کے چیٹے ملون کے دکھائے وہ دکھا سکتی ہے کہ آقا نے فرمایا من کاب لی اپنے اشرف کام کاب ان اشرف کو قتل کرے گا کہاں آپ نے تائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں کی جو لوگ آقا کی رحمت کی باتیں کرتے ہیں نرم دلی کی اور نرم گوئی کی باتیں کرتے ہیں دیکھیے آقا کے ساتھ آقا کی شان میں گستاخی کو نہ رب نے معاف کیا ہے نہ آقا نے معاف کیا ہے نہ صحابہ کرام نے معاف کیا ہے نہ تابعین نے معاف کیا ہے نہ طب تابعین نے معاف کیا ہے کوئی گنجائش نہیں وجہ اس کی علماء یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی گستاخی کے ساتھ خدا کی رحمت داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے گستاخ سے زمین کو پاک نہیں کیا جاتا رحمت کی برسات نہیں ہو سکتی رحم کر کرو مخلوق پر اللہ تمہیں رحم کرے گا رحم کرو زمین والوں پر اللہ تمہیں آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ رحم ہے کہ زمین کو اس گندگی سے پاک کرو اس کینسر کے اس شوگر کے پھوڑے سے پاک کرو یہ آخا نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا صدیق نے بھی برداشت نہیں کیا محدثوں نے بھی برداشت نہیں کیا آقا آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابھی لہبی مدہ کہ ابو لہد اور اس کا خاندان تباہ ہو جائے اور اس کی ابو لہب کی بیوی کے بارے میں آیا ہما لتل ہدب فی جی دیا حبل من مسد وہ لکڑیاں اٹھانے والی وہ بھی تباہ ہو جائے وہ بھی برباد ہو جائے تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نہ جو آقا کی صاحب زادی تھی ابو لہب کے بیٹے کی نکاح میں تھی ابو لہب کے بیٹے نے جب یہ آئے تین دیکھا کہ ماں کی توہین ہو رہی ہے اور باپ کی توہین ہو رہی ہے بڑی بے عزتی کے ساتھ نبی کی شان میں گستاخی کر کر آپ کی شان میں بے ادبی کر کر آپ کے دل کو دکانے کے لیے دل کو دکانے کے ہزاروں جو ہے سامان کیے گئے تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر آخا نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء حضرت ابو سفیان نے دل کو دکانے کے لاکھ جتن کیے تھے اسلام مسلمان دشمنی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی لیکن آقا نے دریا دلی کا وہ مظاہرہ کیا رحم دلی کا وہ دریا بہایا فرمایا جو کعبے کے کعبے کے غلاف کو پکڑے گا وہ عامن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہوگا ایک طرف یہ منظر دیکھو کہ فتح مکہ کے موقع پر کانٹے ڈالنے والے کو پتھر ڈالنے والے کو اوجھڑی ڈالنے والے کو ساحل کہنے والے کو شاعر کہنے والے کو کاہن کہنے والے کو مجنون کہنے والے کو انہوں نے جو کہا تھا کفر اور اسلام کی جنگ میں کہا تھا اور ابو لہب نے اپنی بیٹے کو جو کہا تھا کہ اپنی بہو کو طلاق دے دے وہ نبی کے دل کو ایزا پہنچانے کے لیے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ابو لہب نے جو یہ کہا تھا تب نکا علی ہاضا جماعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا کے پہاڑ پر ہمیں اس لیے جمع کیے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں خدا آپ کو تباہ کرے برباد کرے اس المے یہ الفاظ کہے تھے نبی کے دل کو ٹھیک پہنچانے کے لیے اسلام یہ فرق سمجھے اسلام اور کفر کے مارکے کے لیے جو دشمنیاں ہوئی اسلام نے اس کو معاف کیا نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جو دشمنی کی گئی نہ خدا نے معاف کیا نہ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کیا جب حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ تعالی کو طلاق دے دی گئی اور بڑی بے عزتی کے ساتھ ذلت کے ساتھ آخا کے قدموں کے اندر ڈال دیا گیا لو یہ تمہاری چیز کو لے لو میں اس سے نفرت کرتا ہوں آخا کے دل کو ٹھیس پہنچی وہ آخا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر دریائے رحمت کو بہایا تھا فرمایا اللہ محمد علیہ انقلاب من انقلابک اے رب کائنات آج اس نے تیرے پیغمبر کے دل کو ٹھیس پہنچائی اے رب کائنات آج اس نے تیرے رسول کے دل کو ایزا پہنچائی تیرا کلام کہتا ہے رسولہ لانا دنیا والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں خدا رسول کی لانت ہے اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے ایک سفر میں گیا تھا اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ جب آخا نے یہ بات کہہ دی کہ ابو لہب کے بیٹے پر کتا مسلط کر دیا جائے یقیناً عذاب آئے گا اس کو ایک اونچی جگہ بنائی گئی گھاس ڈالا گیا اور پورے ساتھی آپس میں پہرا لگا کر سونے لگے اور اس کی حفاظت کرنے لگے اس لیے ان کافروں کو یقین تھا کہ آخا جو بات کہیں گے وہ ہو کر رہے گی وہ جہنمی تھے وہ اسلام کے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے آخا کی زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی بات کا انہیں یقین تھا کہ آپ جو فرمائیں گے وہ ہو کر رہے گا اتنا یقین آج کے مسلمانوں کو نہیں آقا نے کہا عزت میرے چہرے میں ہے عزت میرے لباس میں ہے عزت میری معاشرت میں ہے عزت میری تہذیب میں ہے عزت میرے تمدن میں ہے عزت میرے کلچر میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ارے عجیب بات ہے کہ ابو لہب کا بیٹا اور اس بیٹوں کے رفقا اور ان کو اس بات کا یقین کہ آخا نے جب بد دعا کی اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے یقیناً یہ بچ نہیں سکتا آقا کی سنتوں سے ہٹ کر کوئی مسلمان بچ پائے گا پردے سے ہٹ کر کوئی عورت بچ پائے گی کوئی داڑھی مڑا کر کوئی زلیل کمینہ بچ پائے گا فلموں میں کام کرنے والے حرامیوں کی نقالی کر کر کیا کوئی بچ پائے گا اگر بچ رہا ہے تو اگر سمجھتا ہے بچ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ تجھ سے زیادہ وہ لہب کا ایمان قابل قبول تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ آقا کی بات سچی ہے اس نے اونچا مکان بنایا اونچی جگہ بنائی اور ساتھیوں کو پہرے پر لگا دیا کیوں یقین تھا کہ آقا کی زبانیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے کلمات بیکار نہیں جائیں گے اکارت نہیں جائیں گے آج میری تباہی آج میری بربادی کا دن ہے یقین تھا آقا نے فرمایا جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا منفاطل کا انما وہ تیرا وہ <coughs> چودہ سو تیس سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو اثر کی نماز کو چھوڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا مانا تو آقا کی بات کو یقین ہے تجھے آقا کی بات کا آپ نے فرمایا مومن کی روزی فجر کی نماز میں دی جاتی ہے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں شاید تو بتوں کی گنیش کی پوجا کرتا ہوگا بتا دے دنیا کے لوگوں کو بتا دے میں غیر اللہ کی پوجا کرتا ہوں میں نام کا مسلمان ہوں میری مرضی کے بغیر میری ختنہ کر دی گئی میری مرضی کے بغیر میرے کان میں اذان دی دی گئی آج بابری مسجد کو شہید کرنے والے نہیں ملیں گے بیت المقدس کو ڈھانے والے نہیں ملیں گے کہہ دے اعلان کر دے جب تجھے آقا کی بات پر اتنا یقین نہیں جتنا یقین بن ابھی مویت کو تھا جتنا یقین ابو لہب کے بیٹے کو تھا اور جتنا یقین آقا کے دشمنوں کو ابو جہل کو تھا ادبا کو تھا شیبا کو تھا اتنا تو ایمان بنا لے اگر اتنا ایمان رہتا آج یہ تیری صورت نہیں ہوتی کہ آقا کو گالیاں دی جا رہی ہو اور تیرا دکان چلتا رہے آقا کو گالیاں دی جا رہی ہو تیرے بچے پیدا ہوتے رہیں آخا کو کالیاں بھی جاتی رہی ہوں المؤمنین کی تجلیل اور توہین ہوتی رہی اور ہماری دنیا چلتی رہے زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا آسمان نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا فخر فاقا دیکھا قتل دیکھا غارت گری دیکھی ہزاروں طوفان دیکھے ہزاروں سیلاب دیکھے ہزاروں زلزلے دیکھے لیکن نبی کی بے عزتی کو اس زمین نے نہیں دیکھا اندھے کو بینائی آ گئی کمزور کو طاقت مل گئی بے سہارا کو سہارا مل گیا اندھا نہیں برداشت کر سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ایک کمزور بچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا چچا جان بتائیے کہاں ہے خبیص کہاں ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا جھپٹ پڑے انجام کی پرواہ نہیں اور اس کے سینے پر برکچہ مار دیا اور تلوار چبو دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جب بدر کے بارکے کے اندر ٹہراؤ آیا آخا نے مجھے پوچھا جاؤ ابو جہل کی خبر لو ابو جہل کی خبر لینے گیا زمین پر لٹا تڑپتا تھا مسلتا تھا مچلتا تھا زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لو فرماتے ہیں میں اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور میں نے اپنا چھڑا نکالا تاکہ اس کا سر قلم کر دوں لیکن وہ قبیس تھا مرتے مرتے کہنے لگا جاؤ تم اپنے پیغمبر سے کہو ابو جہل کفر پر جیا ابو جہل کفر پر مر رہا ہے وہ کفر پر مت پکے تھے تم ایمان پر پکے نہیں ہو یہ آدھی آدھی زندگی یہ دھوکے کی زندگی کیوں یہ جمعہ کا مسلمان کیوں یہ بقرعید کا مسلمان کیوں یہ کعبے کا مسلمان مکے کا مسلمان کیوں یہ بازاروں میں تمہارا اسلام نظر کیوں نہیں آتا یہ چہرے میں نبی کا نور کیوں نظر نہیں آتا یہ لباس میں ابو بکر کی صداقت کیوں نظر نہیں آتی یہ معاملات کے اندر فاروق کی عدالت کیوں نظر نہیں آتی یہ کتابوں میں علی قائم کیوں نظر نہیں آتا یہ گھروں کے اندر بازاروں کے اندر اور کاروبار کے اندر حضرت عثمان کی حیا کیوں نظر نہیں آتی کفر پر پکا تھا کہا کہ جاؤ کہہ دو اپنے پیغمبر سے کہ میں ڈر کر ایمان کو قبول نہیں کیا کفر پر جیا ہو کفر پر بر رہا ہو اس کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کسی قریشی کو کسی مکے کے آدمی کو کہو کہ وہ میرا قتل کرے میں تم جیسے چرواہے اور بغیر چپل کے چلنے والوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا کٹ رہا ہے مر رہا ہے ناک کو رگڑنا نہیں چاہتا آخر کار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی شرارت کیا کرتا تھا بڑی خواصت کیا کرتا تھا دیکھ آج تیرا انجام کیا ہوگا یہ کہہ کر جب گلے کو کاٹنا چاہا تو پھر اس کمبخت نے کہا کہ عبداللہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ میرے گلے کو میرے گردن کو ذرا جو ہے سینے سے کاٹو تاکہ میرا میری گردن اونچی رہے زمین پر رکھنے کے بعد بھی کاٹا گیا ناک کے نتنے سے رسی کو ڈال کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھینچ کر سر کو لے جا کر آخا کے قدموں میں پیش کر دیا آخا یہ دیکھو آپ کے دشمن کا انجام کیا ہوا اور آپ کو گالیاں دینے والے اور آپ کے گستاخ کا انجام کیا ہوا آج گالیاں دینے والے ہیں لیکن گالیاں دینے والوں کے لیے ماسک اور معاوض نہیں مل رہے ہیں آج گالیاں دینے والے ہیں لیکن کاب ابن اشرف کو قتل کرنے والے کی طرح کوئی نہیں مل رہے ہیں آج گالیاں دینے والے ہیں اس نابینا صحابی کی طرح کوئی بہادر کوئی جری مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک نظر نہیں آ رہا ہے ہر چیز معاف ہے لیکن نبی کی گستاخی اور نبی کی بے ادبی کو نہ قرآن معاف کرتا ہے نہ اللہ معاف کرتا ہے قرآن شریف میں اللہ نے یہاں تک فرمایا ان اللہ یقینا جو لوگ آپ کے پاس آ کر آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں ان کا ایمان قابل قبول ہے اور جو لوگ آپ کے پاس آ کر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں ڈر ہے ان کی نماز بیکار چلی جائے اللہ نے اکرام اور احترام کرنے کا وہ سلیقہ بتایا کہ نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی ان اصواتهم عند اسمات اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس آ کر آہستہ آواز کے اندر بات کرتے ہیں فرمایا یہ نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کی ممانیت آپ کے ازواج کو گالیاں دی جائے آپ کی شان میں گستاخی کی جائے فتوا لینے والا بے وقوف ہے بڑوں کی اجازت طلب کرنے والا اور میمورینڈم کے نتائج کو دیکھنے والا اس ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اس ہندوستان کے اندر گوڑوں نے کالو کالو کے ہاتھ میں کالے لوگوں کے ہاتھ میں کالے کافروں کے ہاتھ میں حکومت حوالے کر کے گئے انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک کتنے گورنروں کے ہاتھ کے اندر کتنے بھیک مانگے گئے اور کتنے میمورینڈم دیے گئے کبھی کسی نے مواخذہ کیا کہ پچھلے میمورینڈم کا کیا ہوا کتنے مسلمانوں کو رہائی دی گئی کتنے پولیس ظلم کرنے والے اور کتنے قاتل کافروں کو سولی کے پندوں پر چڑھایا گیا ایک رسم ہے ایک رواج ہے کہ نبی کے شان میں گستاخی فوراً میمورینڈم تیار پھر اس کے بعد کمپٹیشن یہ پارٹی نے دیا بی پارٹی نے دیا سی پارٹی نے دیا چوتھی رسم اخباروں کے اندر زینت پانچویں رسم اعلان صبر کا ساتویں رسم پورے جمعہ کے اندر صبر کے پیمانے کی صبر کی فضیلت کی تقریر جو ملا جو امیر صبر کی تقریر کر رہا ہے دوران تقریر اس کی ماں کو چھیڑ کر دیکھو اس کی بیگم سے عشق لڑا کر دیکھو اس کی بیٹی کو بھگا کر لے جانے کے باتیں کر کر دیکھو اسی دوران تقریر ملا کی تقریر کو روک کر یہ کہو کہ حضرت جی خطیب صاحب اور مقرر صاحب امام صاحب آپ کی بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا اب دیکھو صبر کیا کہتا ہے اب دیکھو گورنر کا میمورینڈم کیا کہتا ہے اب دیکھو صبر کے جو وعدے ہیں وعیدے ہیں بشارتیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کوئی اپنی بیوی کے سلسلے میں نرم دلی اور نرم گوشا اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں آقا کے سلسلے کے اندر سب کچھ برداشت ہے یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا قانون ہے اصل بات یہ ہے ہم دنیا کے کچھ ہیں ہم دنیا کے پجاری ہیں ہمیں دنیا چاہیے اسلام آئے اسلام جائے اسلام رہے اسلام مٹے قرآن رہے قرآن مٹے نبی کے طریقے رہیں نبی کے طریقے جائے نفس نہیں مٹنا چاہیے نفس کی خواہشات نہیں مٹنی چاہیے فاسٹ فوڈ چاہیے بریانی چاہیے اور بڑی بڑی عمارتیں چاہیے نئی رنگیلی اور گوری چمیلی عورتیں چاہیے عیاشی چاہیے جاؤ جاؤ یہ سن سادھوؤں کے دھرم کو اپناؤ ان کے آشرموں کے اندر زنا ہوتا ہے بدکاری ہوتی ہے عیاشی ہوتی ہے اگر تمہیں عیاشی چاہیے یہ سن سادھو بلا رہے ہیں یہ بابا بلا رہے ہیں مذہب اسلام میں بدر بلاتا ہے شیب ابھی طالب بلاتا ہے طائب بلاتا ہے حضرت طلحہ سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے حضرت ابو ایوب انصاری سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے اور وہ صحابی جن پر غسل جنابت جو ہے فرض ہو چکا تھا ان کی بیوی سے بڑھ کر ہماری بیوی نہیں ہو سکتی ہاتھ کی خوشبو نہیں گئی تھی اور زعفران کی مہک ابھی نہیں گئی تھی اعلان ہوا یا یادین سبیل اللہ ساکل تم اے لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو نوجوانوں تمہاری نوجوانی کی ضرورت ہے تمہاری غیرت تمہاری حمیت تمہارے مال اور تمہاری دولت اور تمہاری قوت کی ضرورت ہے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی بیوی بیوہ ہو جائے گی میرے اولاد یتیم ہو جائیں گے حضرت زید ابن سکنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میدان کے اندر کوئی اترنے والا ہو کہ تیر پر تیر لگ رہے ہیں تلوار پر تلوار لگ رہے ہیں آخری وقت ہے فرماتے ہیں کہ میں آخا کے قدموں پر میں اپنی جان کو دینا چاہتا ہوں اور گئے آخا کے قدموں میں آخا کا دیدار ہوا فرمایا رب کعبہ آج ہی کے دن کے لیے میں جی رہا تھا آج ہی کا دن میں دیکھنا چاہ رہا تھا رب کعبہ کی قسم آج میں آخا کے قدموں میں جام شہادت نوش کر کر میں کامیاب ہو گیا کامیابی جینے میں نہیں کامیابی بلڈنگوں کے بنانے میں نہیں بلڈنگیں بنانا شداد کی خاصیت ہے پیسے بنانا قارون کی خاصیت ہے اور عہدوں کے پیچھے جانا یہ جو ہے کی خاصیت ہے آؤ میں تمہیں کاروبار بتاتا ہوں آؤ میں تمہیں کامیابی بتاتا ہوں یہ جمیلا ہے یہ عذاب ہے یہ مصیبت ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو آؤ میں نجات کا راستہ بتاتا ہوں یادیلا امن ہوں حل عدالحم ان تجارتی تنجی من عذاب علیم اے مومنو تم دنیا کے کتے بنے ہو تم دنیا کی پوجا کرتے ہو مال کی پوجا کرتے ہو زر کی پوجا ایک مرتبہ نکل کر دیکھو مانو گے نہیں بات تم مانو گے نہیں میرے رب کی قسم کفن میں جاؤ گے ملا کی بات تازہ ہوگی یہ دنیا گزر جائے گی حضرت نو ساڑھے نو سو برس نبوت کے اور بغیر نبوت کے بیسوں برس گزار کر فرماتے ہیں اس دنیا کو میں نے چھوٹا پایا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری دنیا کی عمر تم پالو کان یوم یارو نہا لم یل وسو اللہ عشیت کہ تم پوری دنیا کی زندگی پا کر بھی ایک رات تمہیں ملی یا صبح کی چار یا اشراق کا وقت تمہیں ملا کچھ نہیں کچھ نہیں میری بات مانو بھائی رب کا واسطہ دے کر کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر گمبر قزرا کا واسطہ دے کر ہوں آج بھی جو کی غلامی سے دامن چھڑا لو یہ ساتھ نہیں آ کی اولاد کی محبت سے دامن چھڑا لو حضرات صاحب نے اولاد کا حق ادا کیا لیکن اولاد کو دین کے لیے رکاوٹ بننے نہیں دیا حضرات صاحب کرام نے بیویوں کا حق ادا کیا لیکن بیویوں کو رکاوٹ بننے نہیں دیا حضرات صحابہ کرام نے ملک کا حق ادا کیا لیکن ملک کو رکاوٹ بننے نہیں دیا حضرات صاحب کرام نے خاندان اور قبیل قبیلے کا حق ادا کیا لیکن خاندان قبیلے کو رکاوٹ بننے نہیں دیا محبتیں ضرور کرو بیوی تمہاری ہے اولاد تمہاری ہے خاندان تمہارا ہے قبیلہ تمہارا ہے پوجا نہ کرو پوجا نہ کرو تم اسے سنم نہ بناؤ بت نہ بناؤ میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ بت بنا کر تم پوجا کر رہے ہو میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تم اسے گنےش بنا کر رام بنا کر تم اس کی پوجا کر رہے ہو آؤ میں اس جھمیلے سے تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں ہر لوگ انا تجارت ان تم جی کو مین اداب علیم اس عذاب علیم سے تمہیں چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں یہ فارمولہ میرا میرے باپ کا نہیں یہ قاسم نانوتوی اشرف علی کا نہیں بریلوی اور دیومندی رضا خانی کا نہیں یہ فارمولہ رب کائنات کا ہے حل تجارت تمہاری تجارت کے مقابلے میں ایک تجارت تمہارے کاروبار کے مقابلے میں ایک کاروبار تمہاری دنیا کے مقابلے میں عذاب کی دنیا کے مقابلے میں ایک راحت کی دنیا ایک جنت کی دنیا کا میں پتہ بتاتا ہوں اس جنت کی دنیا میں قدم رکھ کر دیکھو زندگی تمہاری میری ساتھ دے اور شکریہ ادا کرو اور تمہیں وفا نہ کرے تھوک دو اور میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرو دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا حل دلو انا تجارت تم جی کم بن علیم تم بنونا بلّا وہ رسول ہی وہ تجا فی سبھی اللہ میرا اللہ کہتا ہے ایمان اللہ رسول پر لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی زندگی کو آخرت کے لیے لگا دو اپنی زندگی کو نبی کے لیے لگا دو اپنی زندگی کے لیے قرآن کے لیے لگا دو تم نہیں جانتے نہیں جانتے اگر تم نے کشمیر کا سیب نہیں کھایا ہے میں کھا رہا ہوں میں لذت بول سکتا ہوں تم نے کشمیر کا اخروٹ نہیں کھایا ہے میں کھا رہا ہوں لذت بول سکتا ہوں ذائقہ بول نہیں سکتا حضرت عثمان غنی شہادت کا ذائقہ بولیں گے مجھ جیسا کمتر ملا شہادت کو بیان کر سکتا ہے حضرت حسین کربلا کے ذائقہ کو بول سکتے ہیں مجھ جیسا کمتر کمینہ ملا کربلا کے بیان کو کر سکتا ہے حضرت حسن بیان کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں مربٹی کی لذت کیا ہو سکتی ہے مجھ جیسا ملا حضرت حسن کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے حضرت حمزہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں میں جسم کے پرکھ کے کے اندر کیا لذت ملتی ہے کیا لطف آتا ہے مجھ جیسا تنخواہ اور ملا تمہارے وقت کو برباد کر سکتا ہے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے اس میدان کے اندر کیا لذت ہے اس میدان کے اندر کیا حلاوت ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کاروبار یقیناً ہے بیوی یقیناً ہے اولاد یقیناً ہے پوجا نہیں ہے یہ بت نہیں ہے یہ رام گنیش نہیں ہے تھوکو اس دنیا کو تھوکو سو طلاق دو تمہاری بیوی تین طلاق سے چھٹی ہے تین کروڑ اٹھتے بیٹھتے پیشاب کے ہر قطرے کے ساتھ اس دنیا کو طلاق دو اس دنیا کی محبت رہتے ہوئے اس اولاد کی محبت رہتے ہوئے اس زمین اس کائنات اور اس تجارت کی محبت رہتے ہوئے نہ سجدوں کی مذت پاؤ گے نہ قرآن کی حلاوت پاؤ گے نہ اللہ سے ملاقات کا مزہ پاؤ گے کیوں نہیں جانا چاہتے اللہ کے پاس اس لیے یہ دنیا تمہیں بلا رہی ہے کیوں نہیں جمع جامع شہادت نوش کرنا چاہتے اس لیے اس قیمتی مکان کو تم نے بڑی محنت سے بنایا ہے کیوں نہیں تم حضرت حمزہ کی زندگی اپنانا چاہتے اس لیے کہ تم نے بینکوں سے لون لے رکھا ہے ہوم لون لے رکھا ہے بزنس لون لے رکھا ہے تمہیں یہ دنیا چاہیے یہ زمین چاہیے لاکھ مرتبہ کہو یہ زمین چاہیے یہ آسمان چاہیے کیا ایسا نہیں ہو سکا کہ اس نے اپنی جنت بنانے کے بعد جب بنا چکا میرے اللہ نے کہا ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم شداد کا ایک قدم زمین کے باہر ہوگا اور ایک قدم اس کی مصنوعی جنت کے اندر ہوگا خبردار دوسرا قدم اندر جانے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لینا شداد چلا گیا اس کی جنت چلی گئی تمہارا گھر باقی رہ جائے گا قارون چلا گیا اس کا خزانہ چلا گیا تمہارے سوئس کے کھاتے باقی رہ جائیں گے پھر چلا گیا اس کی سلطنت چلی گئی تمہارے عہدے باقی باقی رہ جائیں گے نہیں نہیں آؤ یہ راستہ بڑا قیمتی راستہ ہے جتنا وقت ایک فارمولا لکھ لو یاد کر کے رکھ لو جتنا وقت تمہارا دین کے لیے لگے گا تم چاہتے نہ چاہتے اپنی زندگی کا وقت دین کے لیے لگاؤ اسلام کے لیے لگاؤ قرآن سیکھنے سیکھنے میں لگاؤ الہ کلیمت اللہ کے لیے لگاؤ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لگاؤ قوم و ملت کی خدمت کے لیے لگاؤ جتنا وقت آپ کا اس میں لگے گا سمجھو اتنا وقت جور کی غلامی سے تم بچے اتنا وقت تم دنیا کی لانت سے بچے اتنا وقت تم دنیا کے جھمیلوں سے بچے اتنا وقت اولاد کے تم حدیث لگانے سے بچے اتنا وقت دنیا کی پوجا سے اور لانت کا توق ڈالنے سے بچے نہیں یہ دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی یہ دنیا برباد ہونے کے لیے بنائی گئی ہے اختر ادنان اور عبد الرشید نام کے چار دوست تھے بھائی بتاتا ہوں کیا مزہ ملتا ہے کیا لذت ملتی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر جھوٹ کہو بات ختم ہونے سے پہلے تم دعا کرنا کہ میرا رب میرا محاذہ کرے ادنان ہے اختر ہیں رشید ہیں اور ایک ساتھی ہیں یہ چار ساتھی نکلے ہیں اللہ کے راستے میں اور ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے کاروبار میں تمہیں بتاؤ روزی تمہارے ماں کے پیٹ میں ماں کا حیث چاٹتے وقت خدا نے مقدر کر دی دنیا کے کتوں جورو کے غلاموں تمہاری جورو کے ساتھ صحبتیں خدا نے لکھ کر رکھ دی اولاد کے ساتھ میرے رب نے لکھ کر رکھ دی تم پوری دنیا کی ملٹری لا کر تم ایک طاقت نہ بڑھا سکتے ہو نہ ایک لمحہ تم گھٹا سکتے ہو یہ چار ساتھی نکلے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا اللہ اللہ کتنا مبارک لمحہ تھا کتنا قیمتی ماحول تھا اور قیمتی ساعتیں تھیں آرام کیے ان میں سے ایک ساتھی فرماتے ہیں اور ان کے الفاظ ہیں خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں تشریف لائے کبھی تمہارے کاروبار کے سلسلے میں آئے تھے کبھی میاں بیوی کے جھگڑے میں آئے تھے حل تجارت عذاب علیم میرے محبوب کو دیکھنے میں کیا لذت ہے تمہیں پتا ہے میرے محبوب کے خواب میں آنے میں زیارت کے آنے میں کیا لذت ہے تمہیں کون سے عذاب میں مبتلا ہو کون سی مصیبت میں مبتلا ہو خدا کی قسم اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے نوکری میں پرموشن مل گیا میں کہتا ہوں کہ خدا کے قہر کا ایک توق تیرے گلے میں پڑ گیا میرا بزنس بڑھ گیا میں کہتا ہوں تیری روٹی نہیں بڑھی تیرا دانا نہیں بڑھا تیرا پانی نہیں بڑھا تیرے کفن کا کپڑا نہیں بڑھا تیرے قبر کی مقدار نہیں بڑھی خدا کی لانت کا ایک تو اور تیرے گلے میں بڑھ گیا کچھ نہیں یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے اہل نظر کو اجڑی معلوم ہوتی ہے یہ یہ تمہیں بسی معلوم ہوتی ہے یہ نبوت کا چشمہ لگا کر دیکھو یہ بخاری کا آئینہ لگا کر دیکھو یہ قیامت کا چشمہ لگا کر دیکھو حضرات یہ بیت الخلا ہے بیت الخلا جسے تم سجا رہے ہو تم دنیا والوں کو دھوکہ دو جامع شہادت کے طلبگار کو یہ چکا چون کرنے والے کانچ کی عمارتیں دھوکا نہیں دیتی یہ رنگ برنگ کی رنگیلی حسینہ دھوکہ نہیں دے سکتی یہ پیشاب کے قطرے کے برابر ہے جس نے جامع شہادت کے مزے کو پانا ہے جسے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں اللہ سے محبت کا آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا ربیع الاول کا مہینہ گلی کوچوں کے اندر اس کے نعرے بلند کیے جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت کو بلند کیا جائے گا عہد و پیمان لیے جائیں گے ہم مریں گے ہم جیئیں گے ان نسلاتی تی وسو کی یا وماتی للہ رب العالمین بلند تو کیے جائیں گے لیکن جب وقت آتا ہے کون ایک سیکنڈ دینے کے لیے تیار ہے کون اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے کسی نوجوان کو کہو اس کے موبائل سے اس کی حسینہ کی فوٹو ہٹا دے وہ ہٹانے کے لیے تیار ہوگا کسی کاروباری سے کہو کہ اس کا ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں لگا دے وہ دینے کے لیے تیار ہوگا کسی زمیندار سے کہو تیری زمین کے ایک حصے میں اللہ کے گھر کی اجازت دے دے تجھے زمین چاہیے اسے لیلا چاہیے اسے بیوی چاہیے اسے اولاد چاہیے کون سے عذاب کے اندر تم مبتلا ہو عبد الرشید ادران اور یہ جو سادی ہیں فرماتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا کاب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا ایک ساتھی کو ان میں سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا نے میرے پیٹ کو تھپکا اور فرمایا کہ ان دو کمروں کے اندر دو دشمنان رہتے ہیں ان کا سر قلم کر دو اور ان کو قتل کر دو تو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور کسی نیزے سے ہتھیار سے آقا کے حکم کے مطابق میں نے ان کا سر قلم کر دیا میں نے ان کو قتل کر دیا اور فرماتے ہیں وہ ساتھی کہ میں اس کارنامے کو انجام دینے کے بعد آقا کو میں نے بشارت دی آقا کو میں نے خوشخبری دی آقا میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کا سر قلم کر دیا آپ کے حکم کی تعمیل کی پھر وہ ساتھی فرماتے ہیں یہ جامع شہادت کے طلبگار ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے دسترخان میں بیٹھ کر حضرت بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افطاری کے دسترخان میں بیٹھ کر یا اللہ کا سم تو کہہ کر افطاری کرنے والے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے کہتے ہیں میں آقا کو اس منظر کو بیان کر کر میں نکل رہا تھا مجھے یاد نہیں میں کمرے سے باہر آیا تھا یا کمرے کے اندر تھا کہ مجھے نیند خطا کر گئی اور میں میرا خواب جو ہے ختم ہو گیا اور یہیں پر میں رہ گیا میں سلام کرتا ہوں اور میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہوں دعا کرنے والا بھی رحمت کی دعاؤں کا مستحق ہے ان کے حق ان کو دیدار کرنے والا ان کا نام لینے والا ان کے تذکرے کرنے والا ان کے تذکرے سننے والا اے شہدا اے میدان جامع شہادت کے طلبگاروں ہم بزدل ہیں ہم صبر کی تقریریں سننے کے عادی ہیں ہم میمورینڈم دینے کے عادی ہیں کبھی آقا تمہارے خواب میں آئے اور آقا کے حجرے کے باہر مجمع لگا ہوا ہو اور آقا کسی ایک فرد کو بلائے ہم تمہیں سلام کرتے ہیں ہم تمہارے حق میں ایسال ثواب کرتے ہیں کبھی ہمارا نام بھی آقا کے دربار میں پیش کر دینا ہمارا نام بھی آقا کے دربار میں پیش کر دینا کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے الا کلیمت اللہ کے لیے احیاء دین کے لیے آقا ہمیں چن لے آقا ہمارا نام لے لیں کتنے خوش نصیب ہیں اللہ اکبر و کبیرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خوابوں میں آقا کی زیارت نصیب لطیف فرمائی آخا فرماتے ہیں من رانی فل منامی فکانما رانی اور من رانی فل منامی وجبت کا ہوئی جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کے لیے میری جنت واجب ہو گئی یہ وعدے کس کے لیے ہے یہ بشارتیں کس کے لیے ہے چھوڑ دو گندی دنیا چھوڑ دو حقوق ہے حقوق ادا کرو اولاد ہیں اولاد کی ذمہ داریاں نبھاؤ کاروبار ہے بزنس ہے ضرور لگے رہو لیکن جب پہلی رکعت سے جب تم دوسری رکعت میں آتے ہو خدا کے عذاب کا شکار تم بن چکے ہو تمہاری جمعے چھوٹتی ہیں تمہارے سلسلے چھوٹتے ہیں تمہارا اولیاء سے رب ٹوٹتا ہے تمہاری پہلی سب چھوٹتی ہے تمہارے تقبیر تحریمہ چھوٹتی ہے تمہاری نماز جماعت سے نکلتی ہے اور پوچھے جانے پر کہتے ہو میں آفس چلا گیا تھا میں کاروبار میں لگ گیا تھا میں پیشاب لے کر لیاب چلا گیا تھا میں پیخانہ لے کر ٹیسٹ کرانے چلا گیا تھا میں اسکیننگ کرانے چلا گیا تھا میں ایکس رے لینے چلا گیا تھا آسمان کے فرشتے ہنستے ہوں گے کہ بدری مسلمان آج پاخانہ لے کر ڈھو رہا ہے عہد کا مسلمان پیشاب لے کر لیاب جا رہا ہے نوجوان تو پیشاب لے کر لیاب جانے نہیں آیا نوجوان تو پاخانہ لے کر پاخانے کا انالیس کرنے نہیں آیا تو تھوک کے ذرات کو مسلنے اور بلغم کا معائنہ کرنے نہیں آیا تو بدری بن کر آیا تو عہدی بن کر آیا تو تبوک کا بن کر آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر آیا تو خالد ابن ولید بن کر آیا ہندوستان کے احکامات کیا ہیں وہ علماء سے پوچھ لینا میرا قرآن یہ کہتا ہے میری حدیث یہ کہتی ہے ہم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی آج ہر مسلمان کا امتحان ہے ہر مومن کا امتحان ہے ہر آنے والے سامے کا امتحان ہے پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ سے پہلی جمعہ ہم نے کہا کہا کہ جہاد کی سبیل اللہ بہت اونچا مقام اور بہت اونچا درجہ ہم آپ کو ایک نسخہ بتائیں گے کہ گھر بیٹھے آپ مجاہد کی سبیل اللہ بن سکتے ہیں تمہارے اور میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم اپنی ٹوپی کسی کہنے والے کے قدموں پر رکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ ملا میری زمین لے لے میری جائیداد لے لے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ نسخہ مجھے بتا دے افسوس اس قسم کا کوئی سامنے نہیں آیا کوئی مقتدی نہیں آیا اس نسخے کو طلب کرنے کے لیے کہ میری زندگی کے آٹھ دن اور بڑھ جائیں گے مجاہد فی سبیل اللہ کے زمرے میں میرا نام بھی آ جائے گا مسجد احمد کے اندر روایت ہے کہ آقا نے فرمایا ایک صاحب جہاد کے لیے گئے نہ وہ مرنا چاہتے تھے نہ وہ مارنا چاہتے تھے نہ تعداد بڑھانا چاہتے تھے بلکہ ایسے ہی جہاد کی تعریف سن کر گئے <coughs> جذبہ نہیں تھا جامع شہادت کا جذبہ نہیں تھا کسی کو مارنے کا مرنے کا جذبہ نہیں تھا مجاہدوں کی تعداد بڑھانے کا یہ وہ میدان تھا کہ میرے آقا نے فرمایا روایت ہے آقا نے فرمایا محض اس میں قدم رکھنے کی وجہ سے اب کی نسبت اس میں جوڑنے کی وجہ سے قیامت کے دن مجاہد فی سبیل اللہ کے زمرے میں یہ اٹھایا جائے گا ہم نے کہا تھا جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا غوث پاک آ جاتے تھے پیرانے پیر آ جاتے تیری ماں کا جنازہ تیار ہوتا تیرے باپ کا کفن بازار میں آ گیا ہوتا کہ آج و ضرورت و الجہاد کا نسخہ بیان کیا جا رہا ہے ہے افسوس اگر تو گزشتہ جمعہ نہیں آیا پچھلی جمعہ سن کر اور پچھلی جمعہ سن کر اس گزشتہ جمعہ تک تو نے نسخہ نہیں پوچھا تجھ میں جذبہ نہیں ہے آ میں تجھے درگاہ دکھاتا ہوں آ میں تجھے مندر بتاتا ہوں آ میں تجھے پیپل کے درخت بتاتا ہوں شوہر کی زبان بند کرنے کے لیے کتنے تاگے بندے جاتے ہیں کتنے تالے لگائے جاتے ہیں اسلام مسلمان دشمنی کے لیے ہم نے نسخے کا اعلان کیا قرآن اور حدیث کا آئینہ ہم نے بتانا چاہا کیا کوئی تو لے کر نہیں آ سکتا تھا کوئی تالا تو لے کر نہیں آ سکتا تھا وقت چلا گیا اب فیصلہ میدان محشر میں ہوگا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا جذبہ ہے خیر اللہ دلوں کی حالت کو جاننے والا اللہ مجھے بھی معاف کرے اللہ تجھے بھی معاف کرے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ آ کوئی جالی ایسی نہیں کہ جس کے اندر کسی عورت نے تاگا نہ باندھا ہو ان کو اپنے دشمنوں کو فنا کرنے کی فکر تجھے وقت کے فرعون کو ختم کرنے کی مسلح کی فکر نہیں ہے تجھے وقت کے نمرود کی فکر نہیں ہے اسلام کا تو کیا نام لیتا ہے تو نبی کے عشق کا کیا دعویٰ کرتا ہے آ آ ایک ایک مزار کوئی مزار ایسی ہو کہ جہاں پر جھنڈا ہو جہاں پر جالی ہو تالا نہ لگا ہو تاگا نہ لگا ہو مراد نہ کی جا رہی ہو نارل نہ پھوڑا جا رہا ہو ایک چھوٹا سا پتھر ایک چھوٹی سی مزار اس مزار کا حسب معلوم ہو نصب معلوم ہو کچھ بھی ہو لیکن تدبیریں ضرور کی جا رہی ہے اسلام کے لیے تو نے کیا تدبیر کی تو نے کلیمت اللہ کے لیے کیا تدبیر کی اسلام مسلمان دشمنوں کے خاتمے کے لیے تو نے یہی سوچا یہی سوچا کہ اس جمعہ کو مس کر دیا جائے یہی سوچا ہزاروں چیزیں آتی ہیں چلی جائیں گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم نے آخری درجے میں گزشتہ جمعہ کہا تھا کم سے کم دو رکعت سلاۃ الحاجت پڑھیں ہم نے کہا تھا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں رکھنے والے رکھیں ہم نے کہا تھا قدم خواجگان کریں ہم نے کہا تھا سب کا ہم نے کہا تھا خیرات کریں ہمیں معلوم ہے کہ ایسے کرنے والوں کی کمی نہیں دور دراز فارن کے ملک والے جو انٹرنیٹ کے اندر جنہوں نے بیان کو ڈاؤن لوڈ کیا جنہوں نے آن لائن بیان سنا انہوں نے کہا ہم روزے رکھ رہے ہیں آپ نے قیمتی نسخہ دیا حضرت آپ کا شکریہ جنہوں نے کیا یقیناً وہ جو ہے سلام کے مستحق ہیں وہ شکریہ کے مستحق ہیں اگر تو نے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس بات کو سننے کے باوجود اگر ایک ادنا درجے میں تو نے دعا تک نہیں کی تو نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا تو نے اس عنوان کو تو یاد نہیں کیا تو تیرے بارے میں طے ہے کہ تیرے دل پر ٹھپا لگ چکا ہے تجھے عراق جانے کی دعوت نہیں دی گئی تھی تجھے فلسطین کو نہیں بلایا گیا تھا تجھے جو ہے افغانستان میں نہیں بلایا گیا تھا تجھے کشمیر میں نہیں بلایا گیا تھا تجھے بیوی چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا تجھے اولاد کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا تجھے مال کو اللہ کے راستے میں دے دینے کے لیے نہیں چھوٹی سی آخری درجے کی بات مجھے معلوم نہیں نہ میری پیشانی میں لکھا ہوا ہے نہ تیری پیشانی میں اگر لکھا ہے تو شکریہ ادا کر رب کائنات اس گئے گزرے دور کے اندر بھی میرے اندر تو نے ایمان کی شمع کو جلائے رکھا ہے اور تیرے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں تو سمجھ لے تیری ایمان کی شما بجی ہوئی ہے افیڈیوٹ بنا ایمان کی تجدید کر اس کے بغیر جامع شہادت کے تصور کے بغیر اعلی کلیمت اللہ کے تصور کے بغیر اسلام مسلمان دشمنان کو ختم کیے بغیر جس مرد کی دو بیویاں ہوں ہر سوکن اپنی سوکن کو پوشیدہ رکھ کر اور اسے راز میں رکھ کر کسی مزار کے پاس تاغا لٹکانے جاتی ہے تالا لٹکانے جاتی ہے خدایا میری سوکن کو موت دے دے سوکن سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی وہ مسجد کا دفتر نکاح لے کر آدمیوں کو گواہ بنا کر نکاح کر کے لایا تھا تو فرون کو برداشت کر رہا ہے نمرود کو برداشت کر رہا ہے نہ کو برداشت کر رہا ہے تجھے لبنان سوڈان اور لیبیا فلسطین کے محت پھولوں کو مچلتے ہوئے خون کے فوارے تجھے نہیں جگا سکے تجھے ان آبادیوں پر اس کرون کے بڑھتے ہوئے بم اور ان آبادیوں کی ہوتی ہوئی بیرانی تجھے نہیں جگا سکی اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جگا سکتی تجھے کفن نہیں جگا سکتا تجھے جنازہ نہیں جگا سکتا نے کیا کیا اگر کیا ہے الحمدللہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے روزے شروع کر دیے ایسے افراد ہیں تین کل پڑھنے پر ایک کلام پاک کا ثواب مجھے کیا ملتا ہے مجھے افغانستان سے وظیفہ آتا ہے مجھے امریکہ سے ڈالر آتے ہیں کیا ملتا ہے اسلام سے تعلق آخا نے فرمایا یہ آخری درجہ کہ جو مرنا بھی نہیں چاہتا مارنا بھی نہیں چاہتا اور مجاہدوں کی تعداد بڑھانا بھی نہیں چاہتا جذبہ جہاد کے تحت اگر وہ چلا جاتا ہے قیامت کے دن اس حدیث پاک اور مولانا ابو جندل کے لیے جو دعا کام آئی اس کے نتیجے میں میں نے فارمولا آپ کو دیا تھا خدا جانے کون کرنے والا تھا کون نہیں کرنے والا تھا جیو اولاد کے لیے جیو مرو اولاد کے لیے مرو اور کاروبار کے لیے ہاسپٹلوں میں احتکاب کرو نرسنگ ہوم کے اندر احتکاب کرو جیل خانوں کے اندر زندگیاں گزارو مبارک ہو جو اس راہ کو نہیں اپناتا اللہ تبارک تعالیٰ بطور سزا کے عدالت کے چکر لگاتے ہیں کھانے کے چکر لگاتے ہیں غیروں کے سامنے رام رام کرنے کے چکر لگاتے ہیں معلوم نہیں تیرا نہ تیری سجدے دکھائی دیتے ہیں تیرا رکو اور تیرا قیام دکھائی دیتا ہے تیری تلاوت سنائی دیتی ہے معلوم نہیں تیرے دل کے اندر ہو سکتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید سے زیادہ جذبہ ہو فیصلہ انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں ہوگا اللہ کے میزان کے لگنے کے بعد ہوگا کہ تو کس زمرے کے اندر اٹھے گا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کہ جب وہ جاتے تھے میدان کی طرف وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے لوٹنا چاہتے ہیں ان بیوتنا اور ہمارے گھر خالی ہیں ہے اللہ فرارا ان کے گھر خالی نہیں یہ بھاگنا چاہتے ہیں مال نہیں مانگا تھا چندہ نہیں مانگا تھا نوجوانی نہیں مانگی تھی عورتوں کے حسن کو نہیں مانگا تھا اپارٹمنٹ کا ایک فلور نہیں مانگا تھا کھیت کی ایک کمائی اور کٹائی نہیں مانگی تھی کمائی کا ایک حصہ نہیں مانگا تھا آخری درجے کی بھیک تھی کہ دعا اٹھا کر آخری درجے میں کر لے تین کل پڑھ کر دعا کر لے بیوی کی بیماری پر تڑپنے والے اولاد کے لوز موشن پر لیاب کے طواف کرنے والے یہ اسلام مسلمانوں کے لیے جان دینے والوں کی کیا تیرے دل میں آخری درجے کی بھی ہمدردی نہیں اگر ہمدردی ہے اللہ کا شکریہ ادا کر کہ تو نے کچھ کیا ہے اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اب سمجھ لینا کہ تو نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرور کو نہیں آخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھڑکانے والی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا جذباتی بات کرتے ہیں بھڑکیلے بیانات دیتے ہیں قرآن کا آئینہ میں دکھا رہا ہوں حدیث کا آئینہ میں دکھا رہا ہوں عمل میں کر سکتا ہوں عمل آپ کر سکتے ہیں اسلامی مملکت نہیں ہے یہ طالبان نہیں یہ ملا عمر نہیں کہ میں لاٹھی لے کر تیرے گھر دوڑوں اور تیرے اینٹینا اور کیبل کلیکشن کو کاٹ کر رکھ دوں میرے پاس اسامہ کی لاٹھی نہیں کہ تیری پرکٹی عورت کو لاٹیاں مار کر میں اسے گھر واپس کر دوں یہ آزاد جمہوری ملک ہے رنڈیوں کا لباس پہنا لے کان کے اندر بالی ڈال لے ہاتھ کے اندر کڑا پہن لے میمورینڈم پر میمورینڈم گورنر کو دے دے صبر کی چوڑیاں پہن لے یہ آزاد مملکت ہے ان اللہ للہ فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا اللہ کی عدالت میں ہوگا ہمیں مرنا ہے تجھے مرنا ہے ہمیں جانا ہے قبرستان تجھے جانا ہے قبرستان تجھے اللہ کی عدالت کا اور مجھے اللہ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے وہاں پتا لگ جائے گا کہ ہمارا جینا کس لیے تھا اور ہمارا مرنا کس لیے تھا یہ یہ یہ یہ زندگی عذاب ہے کاروبار دنیا مال حقیقت میں اللہ کی قسم خوشی نہیں ہوتی کسی کو خوشی ہوتی ہوگی اونچے بنگلے بنا کر اونچی بلڈنگیں بنا کر مال دولت بڑھا کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم کو ہادو ان اگر تم ان کن تم تحبون اللہ اگر الذین ہادو سورہ جمعہ کا پہلا رکو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعتاً تم صحیح مانو کے اندر صحیح مانو کے اندر تم اللہ سے اللہ کے نبی سے محبت کر دعوے تو سب کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں میں عاشق رسول میلاد میں اور جگہ جگہ عشق رسول کے حضرت زید ابن سکنا کی طرح حضرت عبد ابن اباؤب کی طرح معذ اور موقع کی طرح اور حضرت حمزہ کی طرح کون اس کی دلیل دینے والا دعوے سب کرتے ہیں دعوے کو کرنا سب کے لیے آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح الموتا ان گن تم تمہیں دنیا سے نفرت کر کر موت سے محبت کرنی پڑے گی آخرت سے محبت کرنی پڑے گی یہ دنیا کسی کی ساتھ نہیں دی یہ دنیا کسی کی ساتھ نہیں دے گی آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے آخرت کامیابی کامیابی ہے ولی اللہ رسول ہی ملین بولا دیکھو یہ زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے کسی کو خوشی ہوگی کہ کے زمانے میں پیدا ہوا ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہوا ترقی کے زمانے میں پیدا ہوا راکٹ ہوائی جہاز کے زمانے میں پیدا ہوا ہمارے باپ دادا گھوڑے میں کچر میں گدھوں میں ہاتھیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے وہ ہوگی کسی کو خوشی لیکن رونا ہے ہمارے لیے ماتم کرنا ہے ہمارے لیے ہم تو ماتم کرتے ہیں ہر آنے والے دن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن کے اندر ہم اسلام کے لیے کام نہ کریں قرآن کے لیے کام نہ کریں نبی کی عظمت کے لیے ہم کام نہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے جہنم کے دن سے بدتر دن ہے ہم موت سے محبت کرتے ہیں ہم شہادت کی تمنا کرتے ہیں ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں ہم حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں ہم اللہ کے عرض کا سایہ لینا چاہتے ہیں اللہ کے عرض کے سائے کو دیکھا تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی ایسی اور ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی جنت کے جھوکوں کو سنا تب سے دنیا کا کوئی باغیچہ اچھا نہیں لگتا جنت کے ہوروں اور علمان کے کیفیتوں کو سنا اب دنیا کی کوئی پری ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کے پیٹ کا پیشاب نظر آتا ہے اس کے ناک کی گندگی نظر آتی ہے اس کے کان کا پیپ نظر آتا ہے اس کا پاغانہ نظر آتا ہے جنت کے ہورو و علمان کے ذائقے کے بعد اور جنت کی طلب کے بعد حضرت بلال حقشی کے دسترخوان کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی وہ دعوت کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے مچھلی کو کاٹ کر اس کی دعوت مومنوں کو شہدا کو کرائیں گے اس دعوت کے بعد اب دنیا کا کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا اب دنیا کی کوئی عمارت اچھی نہیں لگتی میں نے کہا کہ مانو ایمان لے کر آؤ اس طرف اس دنیا میں قدم رکھو اس دنیا سے تم نفرت کرتے ہو امریکی کتوں نے ایسے نام نہاد ملاؤں کو پیدا کیا ایسے نام نہاد ادارے قائم کیے مدرسے قائم کیے مولوی بنائے جو جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں جہاد اگر دہشت گردی ہے تو جہاد کا لفظ قرآن میں نہ آتا جہاد اگر دہشت گردی ہے تو کتاب الماضی بخاری میں نہ آتی جہاد اگر دہشت گردی ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الجہاد کا تذکرہ نہ آتا اگر جہاد دہشت گردی ہے وہ قطرہ داؤد جالوتا حضرت داؤد کے ساتھ جہاد کا لفظ نہ آتا اگر جہاد دہشت گردی ہے حضرت موسا کے جنگ کا مارکے کا تذکرہ نہ آتا اگر جہاد دہشت گردی ہے حضرت نو کا قوم کے ساتھ الجھنے کا تذکرہ نہ آتا اگر جہاد دہشت گردی ہے حضرت ابراہیم کا نمرود سے محاذہ کرنے کا تذکرہ تیسرے پارے کے اندر نہ آتا الم ترا الدی ہاتھ جا ابراہیم افی ربی اس کا تذکرہ نہ آتا ان حرامیوں نے ان اسلام مسلمان دشمنوں نے غلط معنی پھیلا دیے کیوں ٹی وی کے اندر ایک مشہور ملا ہے جس کا نام طاہر القادری ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر بولتا ہے ہمارے بہت سارے بولے بھالے سنی تبلیغی اور عام مسلمان اس کے شہدائی ہیں اس کے گنگاتے ہیں اللہ نے کتنا علم دیا اللہ نے علم شیطان کو نہیں دیا تھا اللہ نے علم احمد رضا کو نہیں دیا تھا اللہ نے علم کو نہیں دیا تھا اللہ نے علم غلام احمد قادیانی کو نہیں دیا تھا بھی کثیرہ وایابی بھی کثیرہ اللہ نے فرمایا اس قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یار بحاظل بحازل اقوامہ اقوام اس قرآن سے بہت ساری قومیں ان کی ہوں گی وہ ایسا وہ بھی آ اس قرآن سے بہت سارے قومیں گر جائیں گے علم کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں لیکن وہ علم ہدایت والا ہو وہ علم شفا والا ہو وہ علم دار ارقب والا ہو وہ علم ابو ہریرا والا ہو وہ علم قاسم نانت بھی والا ہو تب وہ علم علم نافع ہے جو علم جو ہے جہاد کے بارے میں جو علم شہادت کے بارے میں جو علم آخرت کے بارے میں گمراہ کن فیصلے دیتا ہو فتوے دیتا ہو وہ شیطانی علم ہے کیو ٹی وی کا طاہر القادری جو مشہور انٹرنیشنل عالم سمجھا جاتا ہے امریکہ اور یہود و نصارہ کے اشارے پر انٹرنیشنل لیول پر ساڑھے چھ سو صفحات کا ایک فتویٰ اس نے جاری کیا کہ جہاد اس زمانے کے اندر دہشت گردی ہے اور فدائی حملے کرنے والے خود کشی کرنے والے ہیں اور یہ جہنمی ہیں بہت کم وقت رہ گیا ہے انشاءاللہ اس جو ہے فتوے کے بارے میں اور فیصلے کے بارے میں اگلی جمعہ ہم پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ فدائی حملے کیا ہوتے ہیں اور طاہر القادری کس کا ایجنٹ ہے اور کس کے اشاروں پر مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا کر رہا ہے یہود و نصارہ کی چال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ ہمیں عزبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائیں اعلائے کلمت اللہ کے لیے قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اس زمین ملون دنیا کی لانت کا تو ہمارے گلے سے نکال کر وہ دنیا جس سے ہم آشنا نہیں ہوئے جس کا ذائقہ ہمیں نہیں چکے اللہ اس دنیا کا ہمیں مسافر بنائے آمین واقعان الحمد للہ